مال غنیمت کا مسئلہ اسلام میں مال غنیمت کا جواز بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر مخالفین نے بہت کچھ حاشیہ آرائیاں کی ہیں اور جن کی خود مواقعین نے بھی اکثر غلط وکالت کی ہے واقعہ یہ ہے کہ غنیمت کے معاملے میں بھی اسلام نے وہی تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے جو غلامی کے مسئلے میں اختیار کیا تھا عرب میں غنیمت کا شوق جس قدر بڑا ہوا تھا اس کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے مال غنیمت کا حصول وہ سب سے بڑا لالچ تھا جس کے لیے ایک عرب جنگ کے خطرات برداشت کرنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہوا کرتا تھا عرب کی جنگ کے عین مفہوم میں لوٹ مار داخل تھی حتیٰ کہ لفظ حرب کے مدلول کا تصور ہی اس وقت تک دماغوں میں مکمل نہ ہو سکتا تھا جب تک اس میں لوٹ مار کا مفہوم شامل نہ ہو جب اسلام آیا تو عرب اسی موروثی رغبت اور شوق کو لیے ہوئے اس میں داخل ہوئے ناممکن تھا کہ اس صدیوں کی متوارث ذہنیت کو دفتن بدل دیا جاتا جن نو مسلم عربوں کی اصلاح کرنی تھی ان کا حال یہ تھا کہ بلا ارادہ جبلی طور پر غنیمت کی طرف کھنچتے تھے اور میدان جنگ میں اموال غنیمت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے تھے جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو ایک جماعت کے ساتھ بطن نخلا کی طرف بھیجا کہ دشمن کی اطلاعات فراہم کریں راستے میں قریش کے چند تاجروں سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی مال غنیمت دیکھ کر ان کے آدمی قابو سے باہر ہو گئے اور ان لوگوں کو قتل کر کے سامان لوٹ لائے مورخین نے اس واقعے کو جنگ بدر کے فوری اسباب میں شمار کیا ہے خود جنگ بدر میں ایک طرف قریش کا تجارتی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا تھا اور دوسری طرف قریش کی فوجیں مکہ سے آ رہی تھیں باوجود یہ کہ اس وقت غنیم کا زور توڑنا سب سے زیادہ ضروری تھا مگر لشکر اسلام کی عام خواہش یہی تھی کہ پہلے قافلے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا جائے اسی کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے سورہ انفال ترجمہ اور جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ کمزور اور غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے پھر جب لڑائی میں فتح ہوئی تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے لیے شوق غنیمت کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور حکم الہی کا انتظار کیے بغیر مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گیا اسی کے متعلق یہ آئے تتری سورہ انفال ترجمہ اگر پہلے سے خدا کا نوشتہ نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا جنگ عہد میں اسی شوق غنیمت نے فتح کو شکست سے بدل دیا قریش کے پاؤں اکھڑتے ہی صحابہ اموال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان تیر اندازوں کو بھی عالم بے خودی میں سرکار رسالت معاف کا حکم یاد نہ رہا جنہیں آپ نے عقب کی حفاظت پر متعین فرمایا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی فوج پراگندہ ہو گئی اور لشکر کفار نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ خود رسول اللہ زخمی ہو گئے حنین میں بھی یہی ہوا کہ پہلے حملے سے دشمنوں میں ابتری پھیلی تو معن جدید الاسلام آراب غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور ان میں برہمی دیکھ کر بنی حوازن کے تیر اندازوں نے ایسا حملہ کیا کہ بڑے بڑے جانساروں کے پاؤں اکھڑ گئے معاذ اللہ یہ واقعات بیان کرنے سے صحابہ کرام کی تنقیص مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ غنیمت کا شوق ایک فطری جذبہ تھا جو صدیوں کی روایات سے طبیعتوں میں اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ کسی انسانی جماعت حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی مقدس اور متاع دنیا کو حقیر جاننے والی جماعت کے لیے بھی اس کے اثرات کو دفتن دل و دماغ سے محف کر دینا غیر ممکن تھا جب حال یہ تھا تو ایک حکیمانہ مذہب جو فطرت سے جنگ نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا تھا اس سے بہتر طریقہ اور کیا اختیار کر سکتا تھا کہ نفس غنیمت کو حلال کر دیتا اور بالواسطہ طریقوں سے اس کے شوق کو گھٹانے اور اس کے حدود کو کم کرنے کی کوشش کرتا یہی راستہ تھا جو اسلام نے اختیار کیا اس نے جس وجہ سے غنیمت کو حلال کیا ہے اس کا حال ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو امام ابو یوسف رحمت اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی کالے سر والی قوم کے لیے غنیمت حلال نہیں کی گئی ایک آگ آسمان سے اترتی اور مال غنیمت کو کھا جایا کرتی تھی یہ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف جس کو حضرت ابو حریرہ ہی نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا ہے جب جنگ بدر واقع ہوئی تو لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے اس پر یہ آیت اتری کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی سے نہ آ چکا ہوتا تو تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا خیر اب جو کچھ تم نے لوٹا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت پہلے حلال نہ تھی مگر انسانی فطرت کے ناقابل تغیر رجحان کو دیکھ کر اسے حلال کر دیا گیا تاہم محض فطرت کے رعایت ہی کر کے سپر نہیں ڈال دی گئی بلکہ اس رجحان کی اصلاح اور اس کی حد بندی کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے جنہوں نے رفتہ رفتہ دلوں سے شوق غنیمت ہی کو دور کر دیا اور جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا اس کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ اموال غنیمت پر متعدد اقسام کی پابندیاں عائد کر دی گئیں اور خود اموال غنیمت کے دائرے کو بہت محدود کر دیا گیا اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ تین طریقے ایسے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے نمبر ون اسلام نے غنیمت کی معنوی قیمت اس قدر گرا دی کہ دینداروں میں حصول غنائم کا شوق ہی باقی نہ رہا پہلے کہا کہ جو شخص غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا ثواب صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو دل کو دنیاوی اغراض سے پاک رکھ کر خاص خدا کے لیے جنگ کریں پھر جب دلوں میں غنیمت سے زیادہ حصول ثواب کی قدر پیدا ہو گئی تو بتایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی جنگ کا فائدہ حاصل کرے گا اس کے لیے آخرت کا ثواب کم ہو جائے گا اور جو دنیا میں فائدہ نہ اٹھائے گا اس کو آخرت میں پورا ثواب ملے گا ترجمہ جس فوج نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال غنیمت پا لیا اس نے اپنے آخرت کے ثواب میں سے دو تہائی حصہ یہیں پا لیا اور اس کے لیے صرف ایک تہائی باقی رہ گیا اور جس نے غنیمت نہ پائی تو اس کو پورا اجر ملے گا اس تعلیم نے مسلمانوں میں مال غنیمت کی آرزو سے بڑھ کر ثواب آخرت کی تمنا پیدا کر دی اور وہی عرب جو کبھی غنائم کے انبار دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے چند ہی برس کے اندر متائے دنیا سے اس قدر بے نیاز ہو گئے کہ مال غنیمت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور وہ انکار کر دیتے تھے رسول اکرم کی زندگی کے آخری زمانے میں جب غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام دی گئی تو واصلہ بن اسقا نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص مجھ کو اپنے ساتھ جنگ میں لے چلے گا اسے غنیمت میں سے آدھا حصہ دوں گا انصار میں سے ایک صحابی نے یہ شرط قبول کر لی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے غزوہ میں لشکر اسلام کو جو کچھ مال ملا اس میں سے واصلہ کے حصے میں چند نہایت عمدہ جوان اونٹ آئے جنہیں لے کر وہ ان انصاری شیخ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ وہی مال غنیمت ہے جس کا حصہ دینے کی میں نے آپ سے شرط کی تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا مقصد غنیمت حاصل کرنا نہ تھا محض ثواب مطلوب تھا ایک دفعہ ایک بدوی رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا دوران جنگ کچھ مال غنیمت آپ کے پاس آیا اور آپ نے دوسرے مجاہدین کی طرح اس بدوی کا حصہ بھی لگایا اس کی اطلاع جب اس کو ہوئی تو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اس مال کے لیے آپ کی پیروی اختیار نہیں کی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ حلق کی طرف اشارہ کر کے اس جگہ تیر کھاؤں اور شہید ہو جاؤں نمبر ٹو مال غنیمت میں محتاجوں معذوروں اور مسکینوں کی پرورش اور عام قومی ضروریات کے لیے پانچواں حصہ مقرر کیا گیا سورہ انفال ترجمہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل قرابت اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کا حصہ ہے اس طریقے سے اموال غنیمت کا ایک بڑا حصہ نیک کاموں کے لیے الگ کر لیا گیا اور افراد فوج کے حصے میں بہت کچھ کمی کر دی گئی نمبر تھری مال غنیمت کا اطلاق پہلے ہر اس مال پر ہوتا تھا جو ایک فوج دشمن کے ملک سے لوٹ لے خواہ کسی طرح لوٹے لیکن اسلام نے غنیمت صرف اس مال کو قرار دیا جو میدان جنگ میں دشمن کی افواج سے فاتح افواج کے ہاتھ آئے اس سے ایک طرف عام سلب و نحب جو پرامن غیر فوجی آبادیوں میں کیا جائے غنیمت کی جائز حدود سے خارج ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ مال بھی غنیمت کی تعریف سے نکل جاتا ہے جو جنگ کے بغیر صلح یا امان کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئے یا جس پر میدان جنگ کا معاملہ ختم ہونے کے بعد اسلامی فوج کا قبضہ ہو نیز اس تعریف کی روح سے وہ تمام املاک بھی غنیمت کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہیں جو جنگی کارروائی کے نتیجے میں دشمن حکومت کی ملک سے نکل کر اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں اسلام نے اس دوسری قسم کے مال کو فوج میں تقسیم کرنے کی بجائے حکومت اسلامیہ کی ملک قرار دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے سورہ حشر ترجمہ جو فے کا مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے اس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سو ایسا مال جو اللہ اپنے رسول کو فے کے طور پر عطا فرمائے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل قرابت اور یتامہ مساکین اور مسافروں کا حق ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا پھرے اس آیت نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ صرف وہ اموال مفتوحہ غنیمت کے تحت آتے ہیں جن کو اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر یعنی میدان جنگ میں لڑ کر فوج نے حاصل کیا ہو باقی رہے وہ اموال اور املاک اور اراضی جو ایجاف خیل اور رکاب کا بلا واسطہ نتیجہ نہ ہو تو وہ حکومت اسلامیہ کی ملک ہیں اور خدا اور رسول کے کاموں پر خرچ ہونے کے لیے ہیں یہ حکم ابتداً صرف رسول اللہ کی ذات کے لیے مخصوص سمجھا گیا تھا مگر جب صحابہ کرام نے غور کیا تو نظر آیا کہ فے کے حقداروں میں چھ نام گنائے گئے ہیں اللہ رسول ذوی القربہ یتامہ مساکین اور ابن سبیل ان میں سے صرف ایک رسول دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں باقی اللہ حیو ولا یموت ہے اور ذی قربہ یتامہ مساکین اور ابن سبیل تا قیامت موجود ہیں پس تنہا رسول کے رخصت ہو جانے سے یہ پانچ اقدار کیوں کر بے حق ہو سکتے ہیں پھر خود رسول کا استحقاق بھی تنہا ان کی ذات کے لیے نہ تھا بلکہ اس کام کے لیے تھا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے اور وہ کام بدستور جاری ہے اس لیے فیم میں سے رسول کا حق بھی فوت نہیں ہوا علاوہ اس کے فے کو ان چھ حقداروں کا حق قرار دینے کی جو مصلحت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مال تنہا مالداروں میں ہی گشت نہ کرتا پھرے بلکہ قوم کے تمام طبقے اس سے مستفید ہوں یہ مصلحت جس طرح رسول کی زندگی میں تھے اسی طرح اب بھی باقی ہے اور جب تک دنیا آباد ہے باقی رہے گی اس بنا پر یہ قانون قرار دیا گیا کہ فے کا مال خدا اور رسول کے کاموں اور امت کے عام طبقوں کی خدمت کے لیے محفوظ رکھا جائے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جس وقت فوج نے سواد عراق کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے اس کی تردید میں یہی آیت دلیل کے طور پر پیش کی تھی آیت تھی کئی لا یقونہ دولتم بین الغنیہ امنکم اسی قانون کے مطابق حضرت عمر نے ممالک مفتوحہ کو فوج پر تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور فوجوں کو صرف اس مال پر قناعت کرنی پڑی تھی جو لڑائیوں کے دوران میں غنیمت کے طور پر دشمن کی افواج سے حاصل ہوا تھا اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ کا وہ خط جو انہوں نے سعد بن نبی وقاص کو لکھا تھا اسلامی قانون کو بالکل واضح کر دیتا ہے بلازوری نے اس خط کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے تمہارا خط پہنچا تم بیان کرتے ہو کہ لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مل کو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت میں عطا کیا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے سو تم میرا خط ملنے کے بعد ایسا کرو کہ فوج نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر جو مال اسباب اور جانور لوٹے ہیں ان کو خمس وضع کرنے کے بعد اہل فوج میں تقسیم کر دو باقی اراضی اور انہار کو کاشتکاروں کے پاس رہنے دو تاکہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئیں ورنہ اگر ان کو موجودہ زمانے کے لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے گا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے جب شام فتح کیا تو اس وقت بھی فوج نے تمام ملک کو غنیمت قرار دے کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے اس کی اطلاع انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو دی اور حکم دریافت کیا جواب میں آپ نے ایک طویل خط لکھا جس میں آیت مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ پس تم ان املاک کو جو اللہ نے تم کو میں عطا کی ہیں اہل ملک کے ہاتھ میں رہنے دو اور ان پر ان کی طاقت کے مطابق ٹیکس لگا دو اس طرح ایک طرف تو اسلام نے غنیمت کے شوق کو کم کیا جو لوٹ مار اور غارت گری کا اصلی محرک تھا دوسری طرف ایسے قوانین مقرر کیے جن سے غنیمت کا دائرہ گھٹ کر صرف ان اموال تک محدود رہ گیا جو جنگی اعمال کے سلسلے میں غنیم کی شکست خوردہ افواج سے حاصل ہوتے ہیں اور تیسری طرف اس مال غنیمت میں سے بھی پانچواں حصہ نیک کاموں کے لیے لے لیا اب اسلامی اصطلاح میں لفظ غنیمت جس چیز پر بولا جاتا ہے وہ وہی ہے جسے مغربی قانون میں غنائم میں جنگ سپوائلز آف وار کہا جاتا ہے اور جسے تمام دنیا کے مقننوں نے فاتح کا فطری حق تسلیم کیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مغربی قانون تمام اموال غنیمت کو حکومت کا حصہ قرار دیتا ہے اور اسلامی قانون ان میں سے پانچواں حصہ لے کر باقی چار حصے ان بعض سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا ہے جنہوں نے اپنا خون بہا کر انہیں حاصل کیا ہے جو کچھ سپاہیوں کے ہاتھ لگے لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ سب امیر لشکر کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے حتیٰ کہ سوئی اور دھاگا تک اور رسی کا ایک ٹکڑا تک کوئی شخص چھپا کر نہ رکھے پھر امیر لشکر اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکال لے اور بقیہ چار حصے انصاف کے ساتھ سپاہیوں میں تقسیم کر دے اس قاعدے سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مستثنا ہیں انہیں سپاہی حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں مغربی قانون کی روح سے مال غنیمت چونکہ حکومت کا حصہ ہے اس لیے سپاہیوں میں خام خواہ چوری کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ امبال غنیمت کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر بد اخلاقی اور خیانت پرورش پاتی ہے اسلامی قانون اس کے برعکس سپاہیوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کرتا اور انہیں اس طرح دیانت اور امانت کی مشق کراتا ہے کہ پہلے ان سے سب کچھ رکھوا لیتا ہے اور پھر غریبوں کے لیے ایک بٹا پانچ حصہ ان سے لے کر باقی چار بٹا پانچ ان میں تقسیم کر دیتا ہے